Thank you. Assalamu alaikum students. Dr. Asir Admal is here once again with you with Cognitive Psychology, lecture number 40. Today we will talk about mental imagery. But before we do that, it's important to take a quick look at what we have studied in the previous lecture. In the previous lecture, we focused on study methods. اب ہو سکتا ہے کہ جی آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اسٹڈی میتھڈس کا کوگنیٹو سائیکالوجی سے براہ راست کیا تعلق تو study method is one area where you can apply all the knowledge that you have acquired in cognitive psychology based on all the experimental research all the model that hem out and use it to your advantage تو کوگنیٹو سائیکالوجی کا یہ جو ایریا ہے of study study skills and and techniques it's it's an important area developing rapidly کیونکہ اس سے پہلے تو ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک سائنٹسٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب چیزیں کیسے کام کرتی ہیں ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے ہم کیسے چیزوں کو پروسیس کرتے ہیں ایک تو یہ ریکویسٹ ہوتی ہے of a scientist at the same time there are some people who look at the application کہ اچھا ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہے اس کی کوئی ڈائریکٹ اپلیکیشن بھی ہے لائف میں تو فوائد تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتائے تھے کہ ٹریفک ریگولیشن میں اور ٹریفک سسٹم ڈیولپمنٹ میں اس کا بہت فائدہ ہے پھر آرمڈ فورسز میں ریکروٹمنٹ میں کوگنیشن کے پرنسپلس کی بہت اپلیکیشن ہیں جیٹ فائٹرز کی ٹریننگ کے بارے میں میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی تھی اسی طرح آئی وٹنس ٹیسٹمنی کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جو ہم لوگوں کی میموری پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب میموری کو اتنا پرفیکٹ سسٹم تو ہے نہیں تو کسی اینی شاہد کی گواہی پہ صرف ریلائی کرنا ہو سکتا ہے اتنا اچھا نہ تو these kind of finding coming out from cognitive psychology where we have a direct application اسی طرح جب ہم بات کر رہے تھے چیس کی کہ جو لوگ شطرنج کھیلتے ہیں ان کو ہم نے اسٹڈی کیا اور اس سے ایک اپلیکیشن جو نکلی وہ کمپیوٹر گیمز میں بہت اہمیت رکھتی ہے کہ جو کمپیوٹر پہ جو لوگ چیس کھیلتے ہیں آ, وہ کمپیوٹر کو جب انہوں نے کنوینشنل طریقے سے کلاسیکل طریقے سے سکھانے کی کوشش کی تھی تو کمپیوٹر اچھا چیس نہیں کھیل سکتا تھا اور جو اچھے چیس پلیئرز ہوتے تھے وہ کمپیوٹرز کو ہرا دیتے تھے لیکن جب ہم نے اچھے چیس پلیئرز کی گیمز کمپیوٹر میں پروگرام کرنی شروع کی following the idea of schemas following the ideas of memories for special combination then there was an improvement in computer games تو اس طرح کاگنیٹو سائیکالوجی کی بے انتہا اپلیکیشن ہے جہاں جہاں بھی انسان اور انسانی ذہن انوالو ہوتا ہے وہاں کاگنیٹو سائیکالوجی کی اپلیکیشن موجود ہیں اور چونکہ آپ لوگ اسٹوڈینٹس ہیں اور ہم لوگ ٹیچرز ہیں but an a all students method جو ہے اس میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی کافی ڈیٹیل میں میں نے ڈسکرائب کی different method and what we going has method are so the first method that we discussed was the method of loci جس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوکیشنز کو امیج کرتے ہیں اپنے ذہن میں کرتے ہیں پھر ان لوکیشنز پہ جو ہے جو چیز یاد کرنی ہے وہ چیزیں آپ ان کی ایک لسٹ جو ہے اس کے ڈفرینٹ آئٹمس محفوظ کر دیتے اپنی امیجنیشن میں اور ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے بعد پھر آپ اپنی امیجنیشن میں ان چیزوں کو جا کے دوبارہ حاصل کرتے so that is method of loci which I dwelt on considerably in the last few lectures. Then is the PQ4R method, which I discussed and described in some detail, how we can actually use the PQ4R method for proper study, that information is not just recallable, but it's also understandable, and that we can apply it in new situations. Elaboration کے حوالے سے بات ہوئی کہ صرف P Q four R method پہ لمٹ نہ کریں اس کے علاوہ الیبوریٹ کریں انفارمیشن کو جیسے کہ دوسروں کو ایکسپلین کریں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کے ڈائگرامز بنائیں اس کی تصویریں بنائیں اگر آپ کو آرٹ کا شوق ہے تو you can make some very creative diagram based on the information that you have studied so all of these things development of new scheme اور ری ریڈنگ میں جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنی پکی آپ کی اس چیز کی میمری ہوتی جاتی ہے اور finally we spoke about encoding variability کہ مختلف سچویشن میں اگر ہم پڑھیں گے تو وہ نالج جو ہے وہ کسی ایک ماحول کے ساتھ لنک نہیں ہوگی اور آپ کو chances are that you will be able to recall it in in the room a new setting then we we also talk about speed speed reading reading and set of advantages of to on the ہول یہ ہم کہتے ہیں کہ جناب اسپیڈ ریڈنگ کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں forget it I don't think it's a very good strategy سوائے اس کے کہ آپ یہ کہہ سکیں ہاں جی میں نے یہ پندرہ بیس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں بہت کم عرصے میں پڑھی ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف آپ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بوسٹ کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن نہ تو اگر آپ اگر آپ اسٹڈیز کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں کہ اسپیڈ ریڈنگ میں آپ کو نئے کانسیپٹ یا ڈیفیکلٹ کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں پائیں گے جو توجہ آپ کو دینی چاہیے وہ آپ دے نہیں پائیں گے speed reading is not a very good strategy for that اور اگر آپ کو شاعری کی یا نثر کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اسپیڈ ریڈنگ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جو چیزیں آپ کو اپریشیٹ کرنی ہیں اس آرٹ میں اس لٹریچر میں وہ آپ اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے in speed reading context so what is the message in all this the message is when you are storing information that you want to remember store it visually and verbally verbally کیا کہ آپ نے پڑھا اور اسے ریکال کیا اس پہ ریفلیکٹ کیا اسے ریسائٹ کیا اور یہ کہ جب آپ نے اس کے ڈائگرامز بنائے اور اس کی تصویریں بنائی ان کو السٹریٹ کیا تو دو مختلف چیزیں جو ہیں جو دونوں اسکیما کو چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ نے اسے پرووائڈ کی اچھا try and learn it in different ways یہ بھی جو ہے نا ایک چیز ہم نے بات کی کہ لرننگ بھی تو ڈفرینٹ ویز میں ہوتی ہے مثلا جب آپ کسی چیز کو کسی دوسرے کو سکھاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی لرننگ ہوتی ہے so it's a good idea to try and learn the same information in different ways اب جیسے ورچوئل یونیورسٹی میں ہم آپ کو لیکچر دیتے ہیں وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے دیتے ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے آپ اس پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو this is a new way of learning اچھا جب آپ ساتھ ہینڈ آؤٹس کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے تو ریڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ویژلی بھی آپ کو مٹیریل پرزینٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ بھی جب ہم آپ کو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو ویژل ہے جو آپ کو امیج نظر آ رہا ہے اپنے پروفیسر کا وہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن ساتھ ہم آپ کو سلائیڈز پہ وہ ورڈز بھی دکھاتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت جو ہے ملٹی میڈیا یہ پریزنٹیشن ہو جاتی ہے آپ کے لیے جس میں آپ کو سلائیڈز بھی ہیں ٹیلی ویژن اسکرین بھی ہے آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ریکمینڈیڈ بکس ہیں اگر آپ وہ بھی حاصل کر لیں اور ان سے پڑھیں تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے مختلف طریقوں سے آپ کے پاس آتی ہے so learning it in ways is very helpful اور یہ ایک اصول کی بنیاد پہ اور وہ اصول ملٹی میڈیا کے پیچھے جو ہم کہتے ہیں وہ اصول ہے وہ ہے کہ شارٹ ٹرم میموری میں آپ نے یہ پڑھا تھا نا کہ اس کی بہت محدود کیپیسٹی ہے ویری لمیٹڈ کیپیسٹی لیکن مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ وہ لمیٹڈ کیپیسٹی جو ہے وہ ایک موڈیلٹی کے اندر ہوتی تو مثلاً اگر آپ ویژن کا کوئی کام کر رہے ہیں اور آڈیٹری کوئی انٹرفیئرنس آ رہی ہے تو وہ اتنا زیادہ اسے ڈسٹرپٹ نہیں کرتی اسی لیے بعض لوگ جو ہیں وہ ہلکی ہلکی موسیقی لگا کے تو ساتھ پڑھتے ہیں اور اس وہ انہیں ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوتی ہاں اگر کوئی شخص پاس آ کے اونچی اونچی بات کرنا شروع کر دے تو پھر انٹرفیئرنس شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک لنگوسٹک عمل ہے اور جو آپ بول رہا ہے وہ بھی ایک لنگوسٹک عمل ہے اور تو وہاں پہ کلاس شروع ہوتا ہے تو شارٹ ٹرم میموری کی جہاں کچھ لمیٹیشن ہیں وہاں اس کی یہ خوبی ہے کہ اگر مختلف سورسز سے مختلف موڈیلٹیز سے اس کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے تو آپس میں اتنی زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے اچھا لیکن that advice comes with a warning میں کچھ ملٹی میڈیا پرزنٹیشن میں نے جب اٹینڈ کی کچھ ورک شاپس میں کچھ سیمینارز میں تو میں نے یہ دیکھا کہ جب فرض کے مثلاً ایک اسکرین پہ انہوں نے آپ کے آگے ایک سلائیڈ پروجیکٹ کی تو جب یہاں پہ پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں اور پروفیسر صاحب جب بات کر رہے ہیں تو وہ اسکرین پہ بھی اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہ ہیلپ فل ہونا چاہیے اچھا اب گرمی ہے اور پنکھا چل رہا ہے اور پنکھے کی وجہ سے وہ اسکرین ہل رہی ہے اچھا اب جب وہ اسکرین نے ہلنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ میری توجہ جو ہے وہ اس طرف ہو گئی کہ وہ اسکرین ہل رہی ہے تو اس سے جو ہے تفاقن جو اٹینشن ہے وہ ہٹ گئی اس چیز سے جو کہ پروفیسر صاحب بتانا چاہ رہے نا that is an aspect we should be very careful about اگر ہم ملٹی میڈیا پرزنٹیشن دے رہے ہیں to make a point and to strengthen what we are seeing it is important کہ ہم اس کی مائنر ڈیٹیلس کو بھی توجہ دیں ٹھیک ہے نا so this is not just an advice for students it is an advice for the teachers as well کہ جناب جب آپ ملٹی میڈیا استعمال کر رہے ہیں کسی قسم کا بھی تو try and make it linked with what you doing and pay attention to the presentation pay attention جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے ایک سلائڈ بنائی ہے اچھا اب وہ چاہ رہے ہیں فار سم ریزن کہ سلائڈ کے کچھ حصے تو وہ آپ کو دکھائیں اور کچھ نہ دکھائیں تو جناب اگر آپ نے سلائڈ یوز کر ہی لی ہے تو بنائی اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سلائڈ پہ چھ پوائنٹس لکھے ہوئے اب وہ کاغذ رکھ دیتے ہیں اس پہ اوور ہیڈ پروجیکٹر سے جیسے پرزینٹ کر رہے ہیں تو وہ کاغذ رکھ دیتے ہیں آدھا پیج چھپا لیتے ہیں آدھا سامنے تو اب لوگوں کی اٹینشن بٹ جاتی ہے اس میں اور وہ اب آپ کی بات پہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب سلائڈ ہلی ہے اب اب جو ہے کاغذ جو ہے وہ اب کتنا موو کر گیا اور کتنا پیچھے ہے اور روشنی کتنی ہے so all of these things interfere so that is a warning please use multimedia but don't use it just back you think it makes it easy use it cleverly and pay attention to the minor detail ٹھیک ہے so with this study method are something that you know I پر آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے جو میں نے آپ کو میتھڈ آف لوسائی بھی بتایا جو ڈائگرامس کی بھی بات کی تو اس میں ایک چیز ہے جو بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے images so I think it is time we dwell at some length on what is imagery ٹھیک ہے نا یہ جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب میں نے آپ کو کہا اچھا آنکھیں بند کریں اور ایک پاتھ کا تصور کریں اس پہ چلنا شروع کر دیں ایک خالی پلاٹ ہے اس میں ایک محمد علی جناح کا ایک اسٹیچو بنا لیں اور پھر قائد اعظم جو ہیں ان کے بارے میں اگر آپ نے جو بھی انفارمیشن یاد کرنی ہے وہ اسٹیچو کے مختلف حصوں میں چھپا دیں and so on and so forth what we are doing is actually using the capacity of our mind to have mental imagery mental imagery کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں we see it is seeing seeing in one's mind ٹھیک ہے نا بڑا میرے خیال میں ایک بڑی اچھی اس کی ڈیفینیشن تو نہیں کہوں گا لیکن بڑی اچھی ڈسکرپشن ہے کہ we are seeing something but we are not actually seeing it like we see other things we are seeing it our mind تو یہ تو ہے مینٹل امیجری اچھا اب اگر یہ مینٹل امیجری ہے تو what is the nature of knowledge representation that underlie mental imagery let me explain this کہ میں نے آنکھیں بند کی اور میں نے اس اسٹیچو کا یا اس پاتھ کا تصور اپنے میں ذہن میں لے کے آیا تو اس تصور کے پیچھے جو نالج ریپرزینٹیشن ہے اس کا نیچر کیا ہے یہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اسکیماز اور اسکرپٹس کا تو ہمیں پتا چل گیا نا وہ جو کیٹیگریز کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ اس کو اسٹور کر رہے ہیں اور اس کو پروسیس کر رہے ہیں لیکن امیجری کے پیچھے مینٹل امیجری کے پیچھے کون کون سے نالج اسٹرکچر نالج ریپرزینٹیشن ہیں ان ریپرزینٹیشن کو ہم کہتے ہیں mental mental images images and then we study these in order to understand what is their nature کیسے بنتے ہیں جیسے ایک سوال جو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے کہ جناب اب جیسے میں آپ کو ایک پروجیکٹر کے ذریعے اگر ایک سلائڈ دکھا رہا ہوں یا ٹی وی اسکرین پہ کوئی چیز دکھا رہا ہوں تو اسکرین ہوتی ہے کیا کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جناب ہمارے ذہن میں بھی کوئی اسکرین بنتی ہے کسی قسم کی جس پہ ہم یہ ساری تصویریں اور یہ ساری فلمیں دیکھتے ہیں جن کو ہم مینٹل امیجز کہہ رہے ہیں یا مینٹل امیجری کہہ رہے ہیں سو دوز کائنڈ آف اچھا یہاں پھر وہی ایک ڈبیٹ جو کاگنیٹو سائیکولوجی کی بہت عرصے سے چل رہی ہے اینالگ ورسز ڈیجیٹل کی وہ امیجز کے لیے بھی آتی ہے اس میں بھی یہ ڈبیٹ بہت اہم ہے اینالگ ریپرزینٹیشن یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اسی کی طرح کی ریپرزینٹیشن میں اسٹور کیا جائے مثلا آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین نظر آ رہی ہے تو جب آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں جو ٹیلی ویژن اسکرین کا امیج ہے وہ اسی طرح کا ہے جیسے کہ ٹیلی ویژن اچھا ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن کیا ہوتی ہے ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اس امیج کو جو آپ نے دیکھا ہے اس کو ہم بریک ڈاؤن کر لیں چھوٹی چھوٹے حصوں میں اور ان چھوٹے چھوٹے حصوں کو ہم پھر سے اسمبل کریں جیسے کہ ڈیجیٹل ڈی وی ڈی جو ہوتی ہے نا ہماری یا سی ڈی ہوتی ہے اس پہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ٹھیک ہے نا پوری کی پوری تصویریں اس پہ کاپی نہیں ہوئی ہوتی اس پہ مشین لینگویج میں جو کمپیوٹر لینگویج ہے انفارمیشن اسٹور ہوئی ہوتی ہے اور اس انفارمیشن کو پھر ڈی وی ڈی پلیئر یا سی ڈی پلیئر جو ہے وہ ریڈ کرتا ہے اور پھر اس انفارمیشن کو کنورٹ کرتا ہے امیج میں تو پہلے ایک امیج تھا اس کو آپ نے ڈیجیٹل طریقے سے اسٹور کیا پھر ایک ڈیجیٹل پلیئر پہ جب آپ اس نے پلے کیا آپ نے اسے پلے کیا تو وہ ایک تصویر کی صورت میں پھر سے سامنے آئی اچھا ڈیجیٹل ریکارڈنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے نوائز اور دوسری چیزوں کو آپ مشین لینگویج کے ذریعے فلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں اس کو ریفائن کر لیتے ہیں اس کو زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ بنا لیتے ہیں لیکن اور اسی طرح اسی طرح ہم ڈیجیٹل ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں ویڈیوز کی بھی اور آڈیوز کی بھی تو یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ بہت اپلیکیشن ہے کوگنیٹو آئیڈیاز کی اچھا لیکن بعض چیزیں جو ہیں جیسے کیمرا ہے کیمرا تو جب تصویر کھینچتا ہے تو وہ ڈیجیٹل ایک تو ڈیجیٹل کیمرا آ گیا نا آج کل جو عام کیمرہ اس سے پہلے ہے وہ اینالگ کیمرہ ہے کیونکہ وہ لائٹ کی ریفلیکشن جو ہے ایک فیس کی اس کو ریکارڈ کرتا ہے منو ان جیسا کہ وہ کیمیکل یا وہ جو فلم ہوتی ہے وہ اسے کر سکتی تو that is called analog representation تو جو ڈیجیٹل کیمرہ تصویر کھینچتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن تو امیج کے بارے میں بھی یہ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ جناب اینالگ ریپرزینٹیشن ہوتی ہے یا ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن ہوتی ہے اس کا کوئی ابھی وسوخ سے فیصلہ نہیں ہوا تو but it was important for you to be aware کہ یہ ڈبیٹ امیجز میں بھی چل رہی اب 1971 میں classic experiment was done by Shepard and Metzler تو آپ کو اس وقت میں ایک سلائڈ دکھا رہا ہوں اور اس میں تین باکسز ہیں ان تین باکسز میں جن کا نام ہم نے رکھا ہے اے بی اینڈ سی سب سے اوپر والا اے ہے درمیان والا بی ہے اور نیچے والا باکس جو ہے وہ ہے سی ہم نے یہ کیا ہے کہ اے میں دو سرکلز کے اندر ہم نے دو آبجیکٹس رکھے اور سبجیکٹ سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ دونوں آبجیکٹس جو ہیں آر دے سیم اور آر دے ڈفرینٹ ٹھیک ہے اور ہم نے انہیں بتایا ہے کہ یا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ these are the same object been rotated slightly ٹھیک ہے نا ایک آبجیکٹ ہے اس کو ہم نے لے کے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آبجیکٹ ہی دوسرا ہے so they are two possibilities I it's the same object but it has been rotated اور it is a different object so subject had to decide whether in A, B and C in were the same objects or different objects. اچھا اب آپ اگر غور سے دیکھیں جو اے میں آپ کو دو شیپس دکھائی گئی ہیں سب سے اوپر والے باکس میں what do you think are they same but with slight rotation اور آر دے ڈفرنٹ آبجیکٹ اچھا اب اس کے پیچھے اسمپشن کیا ہے اس ایکسپیریمنٹ کے پیچھے اسمپشن یہ ہے کہ آپ نے اگر اے باکس میں جو دو شیپس دی ہوئی ہیں ان کو کمپیئر کرنا ہے to see whether they are same اور different you will rotate one of the so that it comes in the same other one تو اسے آپ گھما کے اسی طرح کر لیں گے اسی اورینٹیشن میں لے آئیں گے جس میں کہ دوسری فگر ہے پھر آپ انہیں کمپیئر کریں گے اپنے ذہن میں کمپیئر کریں گے ان امیجز کو اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے whether they are same or different. So you engage in a process called mental rotation of the image. ٹھیک ہے یہ بات کلیئر ہے آپ کو کہ اے میں جو دو آبجیکٹس ہیں انہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ایک ہی آبجیکٹ ہیں یا نہیں آئیڈینٹیکل آبجیکٹس ہیں یا نہیں you will rotate one of them to bring them in line with the other object and then compare them تو اس میں جو یہ تین ایگزامپل ہم نے دی ہوئی ہیں اے میں it's the same object which has been rotated اچھا یہ روٹیشن ضروری نہیں ہے کہ پکچر پلین میں ہی ہو یہ روٹیشن جو ہے یہ ڈیپتھ میں بھی ہو سکتی ٹھیک ہے تھری ڈائمینشن تو اے میں it is the same object actually many of you have actually guessed correctly B میں few second and decide whether it is the same object or not you right B میں بھی it is the same object لیکن یہ ڈیپتھ میں روٹیٹ کیا گیا پکچر پلین پہ روٹیٹ نہیں کیا گیا ڈیپتھ میں روٹیٹ کیا گیا اور سی میں آپ جتنا مرضی روٹیٹ کر لیں the two figure will not match back they are different object ٹھیک ہے سو اے اور بی میں the objects object pair is identical اور سی باکس میں جو آبجیکٹ پیئر ہے they are actually different objects they are not the same they are not identical اچھا اب سبجیکٹس کو یہ ڈیسائڈ کرنا تھا اور جب انہوں نے یہ ڈیسائڈ کر لیا کہ سیم اور ڈفرینٹ ہے تو انہوں نے ایک کی پرس کرنی تھی سیم کے لیے اور ایک اور کی پرس کرنی تھی ڈفرینٹ کے لیے تو کمپیوٹر نے نہ صرف یہ ریکارڈ کیا کہ ان کا جواب صحیح تھا یا نہیں تھا کمپیوٹر نے یہ بھی ریکارڈ کیا کہ کتنا ٹائم لگا انہیں یہ ڈسیزن کرنا ریئیکشن ٹائم جو کہ ہم بارہا ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ میں کر چکے ہیں reaction time is a very important measure in cognitive psychology اب ریزلٹس آپ کو میں دکھا رہا ہوں ایک سلائڈ میں ٹھیک ہے اور اس میں جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مین ریئیکشن ٹائم جو ہے وہ وائی ایکسس پہ رکھا ہے ورٹیکل ایکسس پہ اور جو اینگل آف روٹیشن ہے وہ ایکس ایکسس پہ رکھا اور اے اور بی جو ہیں یعنی ایک میں پکچر پلین پہ روٹیٹ کیا گیا ہے اور دوسرے میں ڈیپتھ کے پلین پہ روٹیٹ کیا گیا ہے آبجیکٹ کو ان کو جب ہم نے پلاٹ کیا اینگل آف روٹیشن یعنی کچھ فگرز ہیں جن کے لیے ہمیں صرف 30 ڈگری پہ روٹیٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا روٹیٹ کرنا پڑتا ہے تو فگرز میچ ہو جاتے کچھ فگرز ہیں جنہیں ہمیں 90 ڈگری پہ روٹیٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر فیگرز میچ ہوتی ہیں کچھ فیگرز ایسی ہیں جن میں ہمیں 120 ڈگری روٹیٹ کرنا ہوتا ہے تو فگرز میچ ہو جاتے تو اب ہوا کیا کہ جب ہم نے اینگل آف روٹیشن کو مین ریئیکشن ٹائم کے ساتھ پلاٹ کیا تو پتا یہ چلا کہ جیسے جیسے اینگل آف روٹیشن بڑھتا گیا ویسے ویسے ریئیکشن ٹائم بھی بڑھتا گیا ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا یہ کیوں اہم ہے یہ بات یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ہم نے کوئی ڈیجیٹل پروسیس نہیں کیا اس امیج پہ ہم نے یہ نہیں کیا کوئی ایسا پروسیس نہیں کیا کہ پہلے ہم نے اینگل کمپیوٹ کیا ہو پھر اینگل کمپیوٹ کر کے ہم نے فیصلہ کیا ہو کہ جناب یہ دو آبجیکٹس میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اینگل کمپیوٹ کرتے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ 30 ڈگری اینگل ہے یا 60 ڈگری اینگل ہے یا 90 ڈگری اینگل ٹھیک ہے نا اگر کمپیوٹیشن ہوئی ہے اگر کوئی ڈیجیٹل پروسیس ہوا ہے تو اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ اینگل آف روٹیشن ہے کیا لیکن اگر اینالگ ریپرزینٹیشن ہے اور اگر ہم نے اس امیج کو ایکچولی فزیکلی روٹیٹ کیا ہے تو 30 ڈگری روٹیٹ کرنے میں کم ٹائم لگتا ہے اور سکسٹی ڈگری روٹیٹ کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اور نائنٹی ڈگری روٹیٹ کرنے میں اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور hundred and twenty degrees rotate کرنے میں اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے and that is what we are finding in the reaction time study mental rotation کی جو ہے کہ Shepard and Metzler found evidence for analogue representation our mind seems to be doing similar process to seeing and seeing side world seems to be similar اچھا اب یہاں بہت ضروری ہے کہ میں ایک بہت اہم نام جو ہے امیجری کی فیلڈ میں اس کا ذکر کروں اسٹیو کوسلن جو ہارورڈ یونیورسٹی میں امریکہ میں کام کرتے رہے ہیں انہوں نے امیجری پہ بے انتہا کام کیا ہے بہت سے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں بہت سی تھیریز دی ہیں بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں سے ایک کتاب انہوں نے لے مین کے لیے بھی لکھی it's call ghost in the mind machine اور اس میں انہوں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جناب مینٹل امیجری کی جو کوگنیٹو سائیکولوجی کی تھیریز ہیں وہ عام فہم زبان میں لوگوں تک پہنچائی جائے تو ان کے جو پائنیئرنگ ایکسپیریمنٹس ہیں اس میں سب سے پہلا ہے امیج اسکیننگ تو امیج جو ہے وہ پہلی دفعہ کیا کوسلن جن کا بھی میں نے آپ کو نام بتایا اسٹیو کوسلن کا اور ان کے ساتھ دو کالیگز بال اینڈ رائزر انہوں نے 1978 میں ایک کلاسک ایکسپیریمنٹ کیا کالڈ امیج اسکیننگ اور اس میں ایک امیج دکھایا گیا ایک آئیلینڈ کا ایک آئیلینڈ کا ایک میپ ایک نقشہ بنا کے لوگوں کو دکھایا گیا اچھا اب اس نقشے میں یہ تھا کہ کچھ آبجیکٹس تھے there was seven objects actually two there there was was a rock grass there was a tree there was a well there was a hut lake and there was some sand تو یہ سیون ڈفرنٹ آبجیکٹس جو تھے اس آئیلینڈ کے میپ پہ سبجیکٹس کو دکھائے گئے تو I am now showing you the map that was shown by Steve Kosslyn to his subject اب یہاں آپ دیکھیں تو ایک آئیلینڈ کا نقشہ ہے اس کے ارد گرد پانی ہے اس کے ٹاپ پہ جو ہے وہ راکس ہیں اس کے ٹاپ پہ راک نظر آ رہی ہے آپ کو اور اس پہ کراس لگا ہوا ہے کراس صرف آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وہ جو ایکس کا سائن ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جناب کے یہاں پہ راکس ہیں پھر جو اس کے نیچے آپ تھوڑا جائیں لیفٹ سائڈ پہ تو گراس بنائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بھی ایکس یا کراس لگایا ہوا then if you go little bit to the right bottom you see a tree تو یہ آئیلینڈ پہ ٹری کی ریپرزینٹیشن اس ٹری کے بالکل نیچے ایک لیک بنائی ہوئی ہے اور پھر اگر آپ لیفٹ کی طرف جائیں باٹم پہ تو you see a well a picture of a well اور ویل کے نیچے جو پکچر ہے وہ ہے ہٹ کی ایک جھونپڑی کی and on the extreme right bottom of this island you see some sand ریت ہے تو یہ سیون آبجیکٹس جو تھے وہ سبجیکٹس کو دکھائے گئے اور subjects the we need to study this map until the the code it from the memory ٹھیک ہے نا تو کہا کہ اچھا اب اس میپ کو دیکھو اب اسے ڈرا کرو اب اس میں سارے آبجیکٹس ڈرا کرو جو کہ انہوں نے کیے اچھا اب اپنی میموری سے اسے ڈرا کرو تو جب تک وہ غلطیاں کرتے رہے انہیں دوبارہ دکھایا گیا میپ کہا پھر سے ڈرا کرو and so until they could actually draw it perfectly from the memory ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میں یہ میپ دکھاؤں اور کہوں کہ جناب اسے اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور پھر اسے ڈرا کیجیے از واٹ کو now were ask to picture the map mentally ٹھیک ہے اب انہیں ایکسپیریمنٹل سچویشن میں ہم لے آئے اور انہیں کہا کہ جناب اس میپ کو اپنے ذہن میں لیں ویژلائز کریں اس کا امیج اپنے ذہن میں بنائے now focus on named object مثلاً میں نے کہا لیک تو اب اگر سبجیکٹ نے اپنے ذہن میں اس میپ کو پکچر کیا ہوا ہے تو جب میں لیک کہوں گا تو وہ اپنے ذہن میں لیک اس میپ کی لے آئے گا یعنی یہاں پہ اگر آپ اس میپ کو دیکھیں تو اس میں ٹری کے نیچے جو لیک ہے میں کہوں گا جناب اپنے ذہن میں اس میپ کا امیج لے آئیے اور اب لیک کو غور سے دیکھیے اس پہ فوکس کیجیے فائیو سیکنڈ لیٹر اندر آبجیکٹ واز نیمڈ ٹھیک ہے اس نے لیک ہے نا تو اب لیک کے بعد میں نے کیا بولا میں نے کہا ٹری ٹھیک ہے لیک بولا اس کے بعد فائیو سیکنڈ کے بعد میں نے کہا ٹری اور جس طرح اس وقت آپ کے سامنے یہ میپ ہے سلائڈ کا تو اس طرح اس وقت ان کے سامنے وہ امیج نہیں تھا یعنی ایکچوئل فزیکل امیج نہیں تھا ان کے ذہن میں امیج تھا ٹھیک ہے they closing their eyes and they focusing on the lake and then let say from the lake to the tree and as soon as they have found it in mental image they are suppose to press a button اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیک پہ انہوں نے پہلے فوکس کیا ہوا ہے تو پانچ سیکنڈ کے بعد میں ٹری کہنے کی بجائے میں کہوں گراس آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراس ذرا دور ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کہوں راک راک جو ہے وہ بالکل ٹاپ آف دا میپ پہ یا میں کہوں ہٹ تو ہٹ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ کافی قریب ہے لیک کے یا میں یہ کہوں ویل تو وہ ذرا دور ہے تو اس طرح ان آبجیکٹس کے درمیان ڈسٹینس بھی تھا مختلف ڈسٹینس تھا تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ امیج کو جو سکین کر رہے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس میں کتنا وہ ٹائم لیتے ہیں what we found was that if we plot the distance against reaction time یعنی جتنا ٹائم انہوں نے لیا ایک آبجیکٹ سے دوسرے آبجیکٹ کے جانے پہ وہ that was directly proportional to the distance between the two objects یعنی لیک کے بعد جب ہم نے ٹری کہا تو سبجیکٹ نے فورن کر لیا لیکن جب لیک کے بعد ہم نے راک کہا تو انہیں کچھ ٹائم لگا تو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جناب جو ہمارے ذہن میں امیجز ہیں ان امیجز کو جب ہم سکین کرتے ہیں تو ویسے ہی سکین کرتے ہیں جیسے اگر وہ میپ ہمارے سامنے پڑا ہو یعنی it is an analogue process not a digital process کیونکہ اگر یہ ڈیجیٹل پروسیس ہوتا تو ہم نے وہ ڈسٹینس کا نمبر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہوتا کہ جناب یہ تو دو ملی میٹر یا تین ملی میٹر کا فاصلہ ہے ٹری کا اور لیک کا لیکن لیک کا اور جو ہے راک کا وہ کوئی سات آٹھ سینٹی میٹر کا فاصلہ تو لیکن اس ایکسپیریمنٹ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جناب ہم جو امیج کی اسکیننگ کرتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہوں کسی چیز کو اصل میں اور اسے ہم اسکین کریں so it the same kind of time if the thing is close and it takes longer time if the object is further away in the image. So more evidence for analog representation of images rather than digital. اچھا اب پھر سے ایک دفعہ کوسلین کا نام میں لینا ضروری سمجھتا ہوں امیجری کی بات کوسلین کے بغیر ہو نہیں سکتی نامکمل ہے کیونکہ انہوں نے اس پہ بہت بہت کام کیا 1995 میں ایک بک چیپٹر لکھتے ہوئے امیجری پہ انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ امیجز کا ثبوت تو موجود ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے لیکن از اٹ پاسبل کہ images are actually stored in the form of propositional knowledge مثلاً جناب آپ جو ذہن میں اسٹوریج کر رہے ہیں وہ میپ کو نہیں کر رہے ہیں وہ اس میں جو ڈفرینٹ آبجیکٹس ہے ان کو اسی طرح امیجز کی شکل میں نہیں کر رہے ہیں اسٹور اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی لیک ہے اس لیک کے ساتھ ٹری ہے ٹری سے تھوڑا سا دور ویل ہے ویل اور لیک کے درمیان نیچے کر کے ایک ہٹ ہے and so is is it possible there a propositional theory that can represent all types of knowledge چاہے وہ ویژل امیج کی ہو چاہے وہ میوزک کی ہو چاہے وہ اسمیل um, کی ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ a propositional theory can represent all types of knowledge اچھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اعتراض کوسلن پہ اور شیپرڈ ان میتسلر کے ایکسپیریمنٹ پہ مینٹل روٹیشن ٹاسک پہ امیج اسکیننگ پہ لوگوں نے جو اعتراض کیا ہے بار بار وہ کیا ہے کہ جناب یہ تو ٹاسک کی ایک چیز ہوتی ہے سائیکولوجی میں ڈیمانڈ کیریکٹرسٹک ڈیمانڈ کیریکٹرسٹک جو ہے وہ ایک بہت بڑا کریٹیسم ہے جس کو اتنی آسانی سے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا ڈیمانڈ کیریکٹرسٹک سے کیا مراد جب ایک ایکسپیریمنٹر ایک ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو سبجیکٹ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ گیس کرے کہ ایکسپیریمنٹر کرنا کیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو مثلا اگر آپ کو میں نے یہ دکھایا تو میں کہوں اچھا بتائیں جس جیسے ہی آپ ٹری آپ کو نظر آئے تو آپ کی پریس کر دیں اور جیسے ہی آپ کو راک نظر آئے آپ کی پریس کر دیں پہلے آپ نے لیک پہ فوکس کیا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ سبجیکٹ یہ سمجھ جائے کہ ایکسپیریمنٹر چاہتا ہے کہ جب ٹری ہو تو میں فٹافٹ بٹن دبا دوں اور جب راک آئے تو میں ذرا دیر سے لگاؤں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ کیریکٹرسٹک یعنی سبجیکٹ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹر کے جو توقعات ہیں ان کو گیس کرتا ہے پہلے اور اس گیس کی بنیاد پہ جواب دیتا ہے that is something which we have seen in so many experiment psychology میں جیسے سروے میتھڈ ہے اس میں لوگوں سے ان کی اوپینین پوچھی جاتی ٹھیک ہے تو اگر فرض کریں آپ کے پاس کوئی صاحب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ سے کہ جناب آپ کتنی نمازیں پڑھتے دن میں تو اگر پوچھنے والے کی اچھی خاصی لمبی داڑھی ہے اور انہوں نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہے ان کے تو chances are you might tell a lie you might say کہ جناب ہر روز پانچ تو نہیں پڑھتا لیکن میں کوشش ضرور کرتا ہوں اور ایک آدھ پڑھ لیتا اچھا آن دا کونٹری اگر پوچھنے والا جو ہے لت سے وہ کوئی انگریز ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہیں یہ کتنے انلائٹنڈ ہیں اور کتنے پروگرسو ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا ریلیجن کی طرف رویہ کو اتنا پوزیٹو نہیں ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور اگر آپ واقعی باقاعدہ پانچ وقت نوازی نہیں ہے chances are you may tell the truth say کہ جی دل تو کرتا ہے لیکن میں کوئی خاص پریکٹس نہیں کرتا اپنے تو that is a possibility right so this is what we have seen in opinion polls opinion surveys that people actually give the answer that the experiment wants to hear America میں جیسے الیکشن ہوتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے اور ریپبلکن پارٹی کے تو بعض اوقات یہ ہوا ہے ایسا کہ اگر ایکسپیریمنٹر نے یا سروے کرنے والے نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب میرا تعلق تو فلاں پارٹی سے ہے اور میں ان کے لیے یہ سروے کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیں گے یا ریپبلکن پارٹی کو تو ریگارڈلس کے پیپل کی اپنی اوپینین کیا تھی they try to match the opinion of the person asking the question اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ کیریکٹرسٹک یعنی ایکسپیریمنٹر جو ہے یا سرویئر جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ امپوز کرتا ہے اپنے سبجیکٹ پہ لاشعوری طور پہ اور سبجیکٹ جو ہے وہ لاشعوری طور پہ اس ڈیمانڈ کو ریسپونڈ کرتا ہے تو one criticism that can very easily level کہ it's very easy to guess the purpose of the experiment and that is what the subject demand characteristic تو اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ کوزلین بڑی خوبصورتی سے دیتے ہیں نیورو سائنس اب ظاہر ہے کہ نیورو سائنس میں سے اگر ہمیں جواب مل رہا ہے تو پھر وہ ڈیمانڈ کیریکٹرسٹکس کو فالو نہیں کر رہا ٹھیک ہے what we are noticing here is کہ اگر فرض کریں ہم برین کو اسٹڈی کر رہے ہیں اس وقت جب ایک سبجیکٹ جو ہے ایکسپیریمنٹ میں حصہ لے رہا ہے تو ہمارا برین جھوٹ نہیں بولے گا ہمارا برین جو ہے وہ ایکسپیریمنٹر کے ساتھ جانے کی کوشش نہیں کرے گا اگر ہم برین میں چینجز ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو they can actually help us اب psychologist call Farah in 1988 published some research that supports the idea that neuroscience can tell us about the nature of visual imagery مثلاً انہوں نے جو ایک چیز بتائی انہوں نے جب ویژل امیجری کے دوران برین کو اسٹڈی کیا اور ویژن کے دوران برین کو اسٹڈی کیا تو دیور اچھا، اب مثلا کسی کا برین ڈیمیج ہوا ہے اور ان کی ویژن کی ابلٹی امپیئر ہوئی ٹھیک ہے ویژل کارٹیکس جو ہمارے برین کا حصہ ہے اگر وہ ڈیمیج ہوا ہے تو نہ صرف ان کی ویژل کیپیسٹی امپیئر ہوتی ہے ویژن کی کیپیسٹی دیکھنے کی کیپیسٹی امپیئر ہوتی ہے उनकी image making ability भी impair हो जाती. So even more evidence that images are seen in a way that is similar to we see actual objects. So more evidence for analog representation and more evidence for the reality, psychological reality of imagery. Then there is another technique. It's called cerebral blood flow. یعنی دماغ کے حصے میں جو بلڈ فلو ہے اس کو میجر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کسی چیز کو جب میں ویژن استعمال کرتا ہوں اپنا جیسے اس وقت کر رہا ہوں تو جو بلڈ فلو ہے وہ میرے دماغ کے اس حصے میں زیادہ جاتا ہے آبیسلی جو کہ ویژن سے یا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اچھا لیکن اگر اب میں آنکھیں بند کر لوں اور میں کہوں کہ جناب مجھے اس وقت میں ایک چڑیا کا تصور اپنے ذہن میں لے کے آیا ہوں جو اڑ رہی ہے تو ابھی بھی اگر آپ بلڈ فلو میجر کریں گے میرے دماغ کے مختلف حصوں میں تو ویژن والے حصے میں ہی بلڈ فلو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو this is very clear evidence very clear demonstration of the fact کہ visual imagery similar process to vision دیکھنا اور تصور کرنا اپنے ذہن میں ایک ہی طرح کے دو کام ہیں اور برین کے ایک ہی حصے کو استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایونٹ ریلیٹڈ پوٹینشیل یعنی دماغ کے وہ حصے جو ایکٹیو ہوتے ہیں ان میں الیکٹریکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ٹھیک ہے تو دماغ کے جو حصے ایکٹیو ہوتے ہیں اگر ان میں الیکٹریکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے اس کو میجر کیا جا سکتا ہے تو جب امیجری کے دوران ایونٹ ریلیٹڈ پوٹینشیلس کو یا ای آر پیز جنہیں ہم کہتے ہیں مختصر ای آر پیز کو جب میجر کیا گیا امیجری کے دوران تو ہم نے دیکھا کہ آکسیپیٹل لوبس جو ہیں دماغ کی ان میں ای آر پی کافی ہوتا ہے زیادہ ہوتا بڑھ جاتا اور یہ وہی ہیں جن میں آکسیپیٹل لوبز ہی دماغ کا وہ ایریا جہاں پرائمری اور سیکنڈری ویژل کارٹیکس موجود یعنی جو دماغ کا حصہ دیکھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس میں الیکٹریکل ایکٹیویٹی بھی زیادہ ہے جب اسے امیجز ذہن میں دکھائے جاتے سو دیٹ از اندر very very neat demonstration of imagery اچھا اب بات تھوڑی سی یہاں پہ اپلیکیشن کی بھی کہ آپ کہیں گے اچھا آپ نے ذہن میں تصور جو ہے وہ اس فارم میں ہے یا کسی اور فارم میں ہے اس کے پیچھے پروپوزیشن ہیں جملے ہیں میتھمیٹیکل انفارمیشن ہے یا ایکچولی امیج ہے ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن ہے یا اینالگ ریپرزینٹیشن ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو تو کچھ سائیکولوجسٹ نے امیجری کو بہت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے اینڈ ایتھلیٹس اب اس کی مثال میں آپ کو جی ہوں دوں گا کہ ایک ایتھلیٹ کے لیے اچھی پرفارمنس کرنے کے لیے پریکٹس کرنا بہت ضروری ٹھیک ہے جتنی وہ پریکٹس کرے گا ایتھلیٹ اتنا بہتر ہوگا صحیح ہے نا اچھا لیکن ہر وقت اور ہر سچویشن میں اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ فزیکل پریکٹس کر سکے پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فزیکل پریکٹس کی بھی تو ایک لمٹ ہے نا جو آپ کی اپنی باڈی کی تھکاوٹ مثلا اسے روک دیتی ہے تو اس کے لیے ایک Russian psychologist Gregory Raiport جنہوں نے ایتھلیٹس کے ساتھ کام کیا رشین اسپورٹس مین کے ساتھ کام کیا between nineteen seventy two and nineteen seventy six اور انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے مینٹل امیجری کو یوز کیا ایتھلیٹس کی مینٹل ریہرسل کروانے this is I think fascinating if you think about it کہ ایک فٹ بال پلیئر ہے اسے آپ نے گراؤنڈ میں تو پریکٹس کرا دی اب جب آپ اسے لے کے اپنے پاس بیٹھے ہیں آپ نے کہا بھی اچھا ایک میاں کام کرو اپنی آنکھیں بند کرو اور فٹ بال فیلڈ کو ویژلائز کرو فٹ بال فیلڈ ہے اب فرض کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ایک فل بیک سے باتیں کر رہے ہیں رائٹ فل بیک تو رائٹ فل بیک کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اچھا اب جرمنی کی ٹیم ہے اور کلوزر جو کہ ان کے اسٹرائکر ہیں جرمنی کے وہ آپ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ذہن میں امیجن کرو اب آپ کیا کریں گے ذہن میں اپنے ویژلائز کیجیے تو اب وہ جو رائٹ فل بیک ہے رشین ٹیم کا فٹ بال ٹیم کا وہ مینٹلی ریہرس کرتا تھا کیونکہ وہ کس طرح کلوزر کی طرف بڑھیں گے اسے ٹیکل کریں گے اسے گیند چھینیں گے اور پھر آگے کسی کھلاڑی کو یا پاس کریں گے یا ایک لمبی کک لگا کے کلیئرنس کر دیں اچھا اب what he was doing was actually training the athlete neurologically کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ برین کے وہی حصے انوالو ہوتے ہیں امیجری میں جو ریالٹی میں انوالو ہوتے ہیں اچھا پھر جب ہم یہ پلاننگ کرتے ہیں تو ہمارے مسلس جو ہیں ان کے ان تک جو نیورل سگنلس پہنچتے ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں so it is actually a very good practice of something جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کئی لوگ ہیں وہ پبلک پریزنٹیشن سے گھبراتے ہیں انہیں بہت اینگزائٹی ہوتی ہے اور ریہرسل کرنے سے گھبرا رہے ہوتے تو انہیں ہم مینٹل ریہرسل کرواتے ہیں پھر کہ اچھا آپ بند کیجئے ذہن میں تصور لائیے کہ آپ بہت سے لوگوں کے سامنے کھڑے ایک لیکچر دے رہے ہیں اور اس کو ذہن میں ویژلائز کیجیے so Gregory report did activity like this and the improvement of those athletes in the field was measurable it was measured they actually improve their performance significantly. So we can say that this kind of visual imagery provided valuable neuromuscular practice. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر اس طرح ہم آنکھیں بند کر کے ویژلائز کرا کے لوگوں کی نیورل امیجری کے ذریعے پرفارمنس انہینس کر سکتے ہیں تو we can actually improve people's performance in lots of other areas as well ٹھیک ہے تو یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی نئے رول میں نہیں دیکھ پاتے ان سے یہ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے کہ وہ مینٹلی اپنے آپ کو اس کے لیے ٹرین کریں اچھا اب ایتھلیٹس کے لیے جو چیز ضروری تھی وہ یہ بہت ضروری تھی کہ وہ صرف پکچرز کو اور اسٹل امیجز کو اپنے ذہن میں محفوظ نہ کریں بلکہ موونگ امیجز کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں یعنی اگر جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ فل بیک ہے اسے ایکچولی ویژلائز کرایا گیا کہ وہ آگے بھاگ کے تو اسٹرائکر کو جو اپوزٹ ٹیم کے ہیں ان کو ٹیکل کر رہا ہے تو وہ زیادہ یوزفل ہے بنسبت اس کے کہ ایک اسٹل شاٹ وہ اپنے ذہن میں رہے جس میں وہ اس کو ٹیکل کر رہا ہے موومنٹ ریلیٹڈ امیجری جو ہے وہ ایتھلیٹس کے لیے زیادہ یوزفل ہوتی ہے بنسبت اسٹیٹک امیجری کی So this, these are some ideas. We will continue to discuss imagery in the next lecture. For now, I want you to spend your next week thinking about imagery, using imagery as much as you can, try and enrich your studies and practice that way. So, ایک تو چیز ہوئی تو I want you to promise to yourself not to me to you self that you are going great you ever learn اس میں کیا کیا چیزیں کسی چیز کے بارے میں دیکھیے اگر آپ کی کوئی اپنی ایکٹیویٹی ہے جس کے لیے آپ امیجری پریکٹس کر رہے ہیں تو اس ایکٹیویٹی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے ذہن میں ویژلائز کیجیے اور جب آپ اسے ویژلائز کریں گے ان مختلف پہلوؤں کو اپنے ذہن میں تو ان کی ڈیٹیلز پہ غور کیجیے اور اگر آپ ان کی مختلف ڈیٹیلز کو پکچر نہیں کر پا رہے ہیں تو ان چیزوں کو پھر سے جا کے دیکھیے غور سے اس کے مختلف فیچرز جو ہیں اس کے مختلف کلرز جو ہیں اس کی مختلف شیپس جو ہیں ان کو ذہن میں لائیے and once you do that what you will realise is that you will be able to get a better image اچھا یہاں میں ایک اور چیز ارض کرتا چلوں which is important as an aside psychologist میں آپس میں بہت زیادہ کانفلکٹ ہے امیجری کے ایشو پہ کچھ لوگ امیجری کی سائکولوجیکل ریالٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا دس از ناٹ آن ہم تو یہ اس طرح نہیں کرتے کسی چیز کے بارے میں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ لوگ کہ جناب امیجز ہوتے ہیں اور امیجز کو ہم اس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں So that was very shocking for the psychologists who were actually studying imagery because they said کہ یار ہمارے تو ذہن میں ہر وقت آتے ہیں اور ہم تو ہر وقت کو کرتے ہیں So this pointed to another very interesting fact. People have different capacities for imagery. مثلاً میں آپ سے آپ, آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے وہ بہت ایکسائٹ ہوں گے وہ کہیں گے اچھا میں کیوں نہ اس امیجری کو استعمال کروں اپنی لائف میں اور مجھے تو امیجز ویسے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں اور میں اپنے ذہن میں نئے نئے امیجز بناتا ہوں اور ان امیجز کو میں استعمال کر کے روزی بھی کما رہا ہوں کئی لوگ ہیں وہ ایڈورٹائزنگ میں تو لیٹ سے کہ انہوں نے ذہن میں ایک چیز سوچی پنک ایلیفینٹ اب وہ پنک ایلیفینٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بڑا ایک مزے کا ایک امیج ہو اور اس پنک ایلیفینٹ کو جب وہ پینٹ کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جناب اس کو ہم فلاں پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے استعمال کریں دوسری طرف ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا امیج ومیج کی بات ہو رہی اچھا سا کیچی سلوگن ہونا چاہیے اور اس اس کیچی سلوگن کے ساتھ میں چیز کو بیچوں گا تو what you find is that there are people who may have imagery آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے ایسے ہوں کہ جناب یہ ڈاکٹر صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے تو کوئی امیج ذہن میں نہیں آتا یہ میتھڈ آف لوسائی کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس سڑک کو ذہن میں لے کے آئے کیسے سڑک کو ذہن میں لے کے آئے so different people have different imagery abilities and this became clear because of this argument between psychologist ایک سائڈ کے سائیکولوجسٹ کہہ رہے ہیں امیجری ہوتی نہیں ہے دوسری سائڈ کے سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ امیجز کو ذہن میں روٹیٹ بھی کروا رہے ہیں ان کے اینگلس بھی میجر کر رہے ہیں میپس کو بھی اسکین کرا رہے ہیں امیجنیشن میں so the debate is still on even though there is a lot of evidence for the existence of mental imagery, because of the differences in human ability to perform images, the debate still goes on. You be the judge. I want you guys to try it in your daily life. Khuda Hafiz.